اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے